نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت پہ حاضر ہوئی جبکہ ان کی مقاتبت ہو چکی تھی ان کے مالکوں نے ان سے نو اوقیے پر مقاتبت یعنی آزادی کا معاہدہ کیا تھا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا اگر تمہارے مالکوں کی مرضی ہو تو میں پوری رقم ایک ہی بار ہی ادا کر دوں بشرط ولا کا حق مجھے حاصل ہو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالکوں کے پاس جا کر اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ نہ مانے مگر اس شرط پر کہ ولا انہی کے لیے ہوگا یعنی انہوں نے اصرار کیا کہ ولا کا حق انہی کو حاصل ہوگا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدہ کر لو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں وہ کل آدم ہے اگرچہ سو شرطیں ہوں اللہ کی کتاب سچی ہے اور اس کی شرط زیادہ مضبوط ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے ولا اس کی ہوتی ہے جو رقم ادا کر کے آزاد کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکیس